سوال تو کچھ نہیں تھا حضرت ویسے ہی ایک بات یاد آ گئی ایک واقعہ کسی نے سنایا تو میرا دل کافی پیارا تھا کہ اس روم کی برکت کے لیے سنایا جائے تو مطلب میں مطلب سنانا چاہ رہا تھا پر آپ کی موجودگی بھی ہے ایک اسلام بھائی نے ایک واقعہ سنایا کہ انڈیا سے ایک مدنی قافلہ یہاں کراچی آیا ہوا تھا تو اس نے وہاں واقعہ سنایا انڈیا کا یہ بہت کرنٹ واقعہ ہے بالکل تھوڑے عرصے پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ ایک ہندو کا گھر ہے تو اس میں ایک مسلمان ملازمہ بھی کام کرتی تھی تو اس کی بہت زیادہ عادت تھی کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتی تھی تو وہ اس گھر کے اندر ایک ہندو لڑکی جو تھی وہ گھرانہ ہندوؤں کا تھا تو اس کی ہندو جس کا گھر تھا اس کی ایک لڑکی بھی تھی وہ اس کی ملازمہ کو دیکھتی تھی کہ بار بار ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہے تو ایک بار اس کو پوچھا کہ تو یہ کیا پڑھتی رہتی ہے کہا کہ اس کے پڑھنے سے نا سارے کام آسان ہو جاتے ہیں اور پورے ہو جاتے ہیں تو اس ہندو کی لڑکی نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہر کام میں شروع کر دیا تو اس کا جو باپ تھا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پنڈت تھا یا کچھ ہندوؤں کی زبان میں کوئی مذہبی آدمی ہوگا ان کا تو بہت سخت مزاج تھا وہ ہندوؤں کا تو جب اپنی بیٹی کو دیکھا کہ یہ تو اسلام کی طرف راغب ہو رہی ہے تو اس نے اپنے ایک دوست سے بات کی کہ میری بیٹی تو اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام میں پڑھنا شروع ہو گئی ہے اور وہ مسلمانوں کی طرف راغب ہو گئی ہے تو اس کے اس دوست نے یہ کہا کہ تم ایک کام کرو کہ اپنی بیٹی کو مار دو ورنہ یہ پورے گھرانے کو اسلام کی طرف لے جائے گی اس پنڈت نے کہا کہ اگر میں اس کو مار دوں گا تو الزام مجھ پر آ جائے گا اس پنڈت نے کہا کہ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں اگر تم یہ کرو گے تو وہ مر بھی جائے گی اور الزام بھی تم پہ نہیں آئے گا اس نے اس پنڈت کے دوست نے اس کو طریقہ بتایا کہ میں تم کو ایک زہریلا سانپ دیتا ہوں تم اپنی بیٹی کو جا کے بولو کہ اس ڈبے میں ٹوکری میں میں تمہارے لیے ہیروں کا ہار لایا ہوں سنا اسی طرح اس پنڈت نے کیا کہ زہریلا سانپ اس ڈبے کے اندر بند کر کے اپنی بیٹی کو کہا کہ اس میں میں ہیروں کا ہار لے لایا ہوں اس کی ہندو بیٹی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وہ ڈبہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ واقعی سچ مچ اس کے اندر ہیروں کا ہار نکل آیا تو اس کا پنڈت باپ جو اتنا جنونی ہندو تھا بسم اللہ شریف کی برکت کو دیکھ کر وہ پورا کا پورا گھرانہ جو ہے نا وہ مسلمان ہو گیا الحمد یہ واقعہ بالکل کرنٹ ہے اور ایک اسلائی بھائی نے جو انڈیا سے آئے تھے کسی میرے دوست کو سنایا اس نے مجھے سنایا تو میں نے حصول برکت کے لیے یہاں سنا دیا